بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر ہے peripheral programmable interface last lecture کے اندر ہم انٹرول ٹائمر کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے ہم یہ ڈسکس کیا تھا کہ انٹرول ٹائمر کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کے چینلز کی آؤٹ پٹ فریکوینسیز کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم نے چینل ٹو کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور ڈفرینٹ پروگرامس بنائے تھے جو کہ کچھ ڈیلے کے ساتھ اس کی فریکوینسی کو آلٹر کر رہے تھے اور جب فریکوینسی کو آلٹر کر رہے تھے اس کی فریکوینسی اسپیکر کی ان پٹ بن رہی تھی اور اس فریکوینسی سے جو بھی ساؤنڈ جنریٹ ہو رہی تھی وہ اسپیکر کے تھرو آؤٹ پٹ ہو رہی تھی ہم نے پھر دیکھا کہ فریکوینسیز کو آلٹر کرنے سے ساؤنڈس کس طرح سے ویری کرتی ہیں اس کی پچ کس طرح سے چینج ہوتی ہے پھر یہ پروگرامس ہم نے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی رن کیے ہیں اور فور گراؤنڈ کے اندر بھی رن کیے ہیں یعنی کہ ایک پروگرام تھا جو کہ ایک لوپ کے اندر کنٹینیوسلی فریکوینسی کو چینج کرتا ہے اور ایک پروگرام تھا جو کسی انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر کے فریکوینسیز کو تھوڑے تھوڑے ڈیلے کے ساتھ چینج کر رہا ہے جو بیک گراؤنڈ کے اندر ارن کر رہا ہے وہ آف کورس انٹرپٹس کو انٹرسپٹ کرے گا جو فور گراؤنڈ کے اندر کر رہا ہے وہ آف کورس کسی لوپ کی مدد سے اکر ہو رہا ہے پھر ہم نے اینڈ آف دا لیکچر کے اندر ڈسکس کیا پروگرامیبل پیرافرل انٹرفیس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ پیرل کمیونیکیشن کس طرح سے پرفارم کی جاتی ہے پیرل کمیونیکیشن کو پیرل کمیونیکیشن کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کیس کے اندر number of bits simultaneously transfer ہوتے ہیں پیرلی ٹرانسفر ہوتے ہیں اس لیے اس کو پیرل کمیونیکیشن کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ پیرل کمیونیکیشن ایک فاسٹر میتھڈ ہے as compare to serial communication لیکن اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے تھوڑے ڈسٹینسز کے لیے مے بی یہ فیزیبل ہے کاسٹ وائز لیکن لارجر ڈسٹینسز کے لیے پیرل کمیونیکیشن فیزیبل نہیں ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پیرل کمیونیکیشن کے اندر کیا کانسیپٹس یوز ہوتے ہیں یعنی کہ جو فیڈ بیک جو یوز کیے جا رہے ہیں پیرل کمیونیکیشن کے لیے جس میں سے کہ ایک اسٹروک کا سگنل ہے جو کہ ڈیوائس کو یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے ریسیو ہو گیا اب اس کو وہ سیمپل کر سکتا ہے یا پھر بزی کا سگنل ہے جو کہ سی پی یو کو یہ بتاتا ہے کہ ڈیوائس ابھی بزی ہے اس کو مزید ڈیٹا نہیں سینڈ کیا جا سکتا اس اور بزی کے سگنل کی مدد سے ہینڈ شیکنگ پرفارم کی جاتی ہے یا پولنگ پرفارم کی جاتی ہے اور مور اوور اگر آپ driven driven put output perform کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک اور اگنالج کا سگنل یوز ہوگا یہ اگنالج کا سگنل جب بھی آ کر ہوگا تو اس کے ریزلٹ میں ایک انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی اور وہ interrupt service routine input output operation perform کر سکتی ہے اب جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے پروگرامیبل پیرافرل انٹرفیس کی آئیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرافل پروگرامیبل انٹرفیس جو ہے یہ ایک کنٹرولر کا کام کر رہا ہے یہ لائے کرتا ہے سی پی یو اور کسی پیرل او ڈیوائس کے بیچ میں پیرل او ڈیوائس جیسے کہ فار ایگزامپل پرنٹر ہو سکتا ہے پرنٹر جو ہے ڈائریکٹلی سی پی یو کی بسز کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے پرنٹر انفیکٹ پی پی آئی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پی پی آئی یہ ایک او کنٹرولر ہے اس کے اندر ویریس انٹرنل پورٹس ہیں جن کی کہ اپنی میمری ہے پرنٹر کو جو بھی ڈیٹا سینڈ کیا جائے گا اس پی پی آئی کے تھرو سینڈ کیا جائے گا اور وہ پیرلی ٹرانسفر ہوگا پرنٹر کے پاس سی پی یو کا کام کیا ہے یہاں پہ سی پی یو کا یہ فنکشن ہے کہ وہ پی پی آئی کو پروگرام کرے پی پی آئی کے انٹرنل رجسٹرز ہیں ان کو پروگرام کرے پی پی آئی کی مدد سے وہ پرنٹر کا اسٹیٹس چیک کرتا رہے گا کہ پرنٹر بزی ہے اگر بزی ہے تو اس کو ڈیٹا مزید نہیں سینڈ کرے گا یا پھر پی پی آئی کا یہ ایک فنکشن ہو سکتا ہے کہ سی پی یو کو انٹرپٹ کرے جب بھی پرنٹر اکنالج کرتا ہے کہ وہ آئیڈل ہے اس کے نالج کے اوپر پی پی آئی سی پی یو کو انٹرپٹ کرے جس کے ریزلٹ میں کوئی انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی پی پی آئی سمپلی وہ ڈیوائس ہے جو کہ ایک آئیو کنٹرولر کے طور پہ یوز ہو رہا ہے P P I itself printer نہیں ہے یا پرنٹر کے اندر نہیں لگا ہوتا پی پی آئی آپ کے کہہ لیں کہ مدر بورڈ پہ ہے اور سی پی یو کے ساتھ انٹرفیس ہوا ہوا ہے جو پروگرامیبل ڈیوائس ہے بیچ میں وہ آف کورس پی پی آئی ہے اب ہم آنے والے لیکچر کے اندر دیکھیں گے آنے والے وقت کے اندر دیکھیں گے کہ پی پی آئی کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے پی پی آئی کو بایوس کی کئی روٹینز سپورٹ کرتی ہیں پی پی آئی عام طور پہ پرنٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتا ہے تو بایوس کے اندر جو روٹینز اویلیبل ہیں وہ بیسیکلی پرنٹر کی روٹینز کہلاتی ہیں کیونکہ پی پی آئی کے تھرو پرنٹر کے اوپر آپ ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کر سکتے ہیں سیونٹین ہیگس کی روٹین ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں ویریس سروسز اویلیبل ہیں کچھ سروسز ہیں جو کہ پرنٹر کو انیشلائز کرنے کے لیے یوز ہوں گی کچھ سروسز ہیں جو کہ پرنٹر کو ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے یوز ہوں گی اور کچھ پرنٹر کا اسٹیٹس ریڈ یا رائٹ کرنے کے لیے یوز کی جا سکتی ہیں اب ہم ان سروسز کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپٹ صرف سیونٹین ہیگز ہے اس کی تین سروسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں سروس زیرو یوز ہوگی ایک کریکٹر کو پرنٹ کرنے کے لیے سروس ون یوز ہو رہی ہے پرنٹر کو انیشلائز کرنے کے لیے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پرنٹر کو آن کیا ہے تو پی پی آئی کے اندر مے بی پاسبل ہے کہ کوڈس کے اوپر کوئی گاربیج ویلو پڑی ہو ان کو زیروز کرنے کے لیے زیروز سے انیشلائز کرنے کے لیے آپ یہ والی سروس یوز کریں گے اور پرنٹر کا اسٹیٹس ریڈ کرنے کے لیے آپ سروس ٹو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ پرنٹر بزی ہے اس کو ڈیٹا سینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اس پرپز کے لیے آپ سروس ٹو یوز کریں گے ان تمام سروسز میں ایک چیز کامن ہے پرنٹر جو ہے یہ نمبر آف پیرل پورٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے BIOS basically three parallel ports کو سپورٹ کرتی ہے L P T one L P T two اور L P T three L P T four بھی کچھ کمپیوٹرس کے ساتھ انٹرفیس ہوا ہوا ہوتا ہے لیکن بایوس اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس کے سپورٹ کے لیے آپ کو کوئی ڈفرنٹ ڈیوائس ڈرائیور ریکوائرڈ ہوگا اگر آپ نے ایل پی ٹی ون کے ساتھ پرنٹر کو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس پرنٹر کا اسٹیٹس ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی input output operation perform کرنا چاہتے ہیں سیونٹین ہیگس کے انٹرپٹ یوز کرتے ہوئے تو آپ کو ڈی ایکس کے اندر زیرو پلیس کرنا پڑے گا ڈی ایکس کے اندر زیرو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایل پی ٹی ون کے اوپر input output operation perform ہو رہا ہے ڈی ایکس کے اندر ون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایل پی ٹی ٹو کے اوپر ہو رہا ہے اور ڈی ایکس کے اندر ٹو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایل پی ٹی تھری کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ تمام سروسز ایک کامن چیز جو ریٹرن کرتی ہیں وہ پرنٹر کا اسٹیٹس ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس بائٹ کہاں پہ ریٹرن ہوتا ہے اور اس کا کیا میننگ ہے اس سلائیڈ کے اندر آپ اسٹیٹس بائٹ کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس بائٹ ایٹ بٹ کا بائٹ ہے آف کورس اس کے اندر جو بٹ نمبر زیرو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹائم آؤٹ ہو گیا ٹائم آؤٹ کا کیا مطلب ہے ٹائم آؤٹ کا یہ مطلب ہے کہ بایوس کو اگر آپ نے ریکویسٹ کیا ہے کہ input output operation perform کرنے کے لیے پرنٹر کے اوپر تو بایوس یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دفعہ ٹرائی کرے گی اور فیل ہو جاتا ہے تو فیلئر ریٹرن کرے گی وہ نمبر آف ٹائمز ٹرائی کرے گی ٹرائی کرتی رہے گی جب تک کہ ٹائم آؤٹ نہیں ہو جاتا ٹائم آؤٹ ایک آپ نے اس کو سرٹن لمٹ دی ہوئی ہے کہ اتنی دفعہ اس نے ٹرائی کرنا ہے اور اگر نہیں اکمپلش ہوتا تو اس کیس کے اندر ٹائم آؤٹ کا ایرر آئے گا فرسٹ فیلئر کے اوپر ٹائم آؤٹ کا ایرر نہیں آئے گا بلکہ آپ ایک نمبر اسپیسیفائڈ ہوگا کہ اتنے نمبر آف ٹائمس ٹرائی کرنا ہے پھر بٹ نمبر ون اور بٹ نمبر ٹو جو ہیں یہ یوز نہیں ہو رہے بٹ نمبر تھری شو کر رہا ہے کہ کسی قسم کا ٹرانسفر ایرر ہے ڈیٹا کام کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی وجہ سے کوئی ایرر اکر ہو سکتا ہے تو یہ اسی طرح کا ٹرانسفر ایرر ہے پرنٹر کو وائر کے تھرو جب ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس ڈیٹا ٹرانسفر کے اندر میں بھی کسی قسم کا اگر ایرر آتا ہے تو وہ ٹرانسفر ایرر کہلاتا ہے بٹ نمبر فور یہ بتا رہا ہے کہ پرنٹر آف لائن ہے یا آن لائن ہے پرنٹر اگر آن لائن ہے اس بٹ کی ویلو ون ہوگی اگر پرنٹر آف لائن ہے تو اس بٹ کی ویلو زیرو ہوگی اسی طرح سے بٹ نمبر فائیو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پرنٹر جو ہے وہ آؤٹ آف پیپر ہے کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پرنٹر کے اندر آپ نے پیپر ڈالا ہے اور پرنٹنگ کرتے کرتے پیپر ختم ہو جاتا ہے سافٹ ویئر کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ پیپر ختم ہو گیا ہے وہ اس بٹ کو چیک کر سکتا ہے اگر یہ بٹ سیٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپر ختم ہو گیا ہے جس کے کیس کے اندر سافٹ ویئر یوزر کو میسج دے سکتا ہے کہ out of paper bit number six آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ لاسٹ بائٹ جو سینڈ کیا گیا تھا وہ سکسیزفلی ریسیو ہو گیا ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ لاسٹ بائٹ سکسیزفلی ریسیو ہو گیا بٹ نمبر سیون جو ہے یہ ایکٹیو لو ہے یعنی کہ اگر پرنٹر بزی ہے تو اس کی ویلو زیرو ہوگی ون نہیں ہوگی اس کی ویلو زیرو ہوگی یہ شو کرتا ہے کہ یہ ایکٹیو لو ہے اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ پرنٹر کو ڈیٹا آپ سینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کہیں پرنٹر بزی تو نہیں ہے آپ بٹ نمبر سیون کو چیک کریں گے ابھی ہم نے ٹائم آؤٹ کی بات کی ہے ٹائم آؤٹ کا مطلب ہے کہ BIOS number of times try کرتا ہے اور اگر ان کیس وہ اکمپلش نہیں ہوتا سکسیزفل نہیں ہوتا ان ٹرائز کے اندر تو اس کیس کے اندر ٹائم آؤٹ کا ایر ارا کرو گا لیکن کتنے دفعہ ٹرائی کرتا ہے یہ بھی بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر کہیں اسپیسیفائڈ ہے نمبر آف ٹرائز جو ہیں یہ بھی ایک بائٹ کے اندر آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی اس نے ٹرائز کرنی ہے ٹائم آؤٹ ایرٹ دینے سے پہلے تو نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ بائٹ کہاں پہ اسٹور ہوا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل پی ٹی ون کے لیے جو بائٹ یوز ہو رہا ہے اس کا ایڈریس ہے فورٹی سیگمنٹ اور سیونٹی ایٹ آف سیٹ اس ایڈریس کے اوپر نمبر آف ٹرائز گیون ہے ایل پی ٹی ون کے لیے یعنی کہ بایوس کی سروس اگر ایل پی ٹی ون کے اوپر آؤٹ پٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اتنی دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد ٹائم آؤٹ ایرر دے گی اس سے پہلے ٹائم آؤٹ ایرر نہیں آئے گا اسی طرح ایل پی ٹی ٹو کے لیے نیکسٹ بائٹ یوز ہوتا ہے فورٹی سیگمنٹ اور سیونٹی نائن آف سیٹ اور ایل پی ٹی تھری کے لیے اس سے نیکسٹ بائٹ فورٹی سیگمنٹ اور seven A offset use ہو رہا ہے اب اگر کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ پرنٹر کے اوپر کوئی input output operation perform کرنا چاہتے ہیں تو ان سروسز کو کس طرح سے یوز کریں گے ہم نے سروسز کی ڈیٹیل دیکھ لی ہے اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سروسز کو ہم اپنے پروگرام کے اندر کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں فرسٹلی ایک جو سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ ہے پرنٹر کا اسٹیٹس ہمیں اگر پرنٹر کا اسٹیٹس پتا ہے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پرنٹر کیپیبل ہے پرنٹنگ پرفارم کرنے کے لیے یا نہیں ہے کہیں وہ پیپر اینڈ تو نہیں ہو گیا ہوا یا اس کے اندر کسی قسم کا ایرر تو نہیں آ کر ہوا ہوا یا پھر پرنٹر بزی تو نہیں ہے اگر یہ ساری سچویشن ایگزٹ کرتی ہیں تو اس کیس کے اندر پرنٹنگ پاسبل نہیں ہے نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم ایک سمپل سا الگوریدم دیکھتے ہیں یہ پروگرام نہیں ہے یہ سمپل سا ایک سوڈو کوڈ ہے اس سوڈو کوڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ چیک کس طرح سے لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف ویلوز ہیں جس کے ساتھ پرنٹر کے اسٹیٹس کو ہم ماسک کر رہے ہیں پی اسٹیٹ پرنٹر کا اسٹیٹس اسٹیٹس ہے کسی طریقے سے ہم نے کو ریڈ کر لیا فرسٹلی اس کو 29 کے ساتھ اینڈ کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ناٹ از ٹو زیرو ہے یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی ایک بٹ اگر ون ہے تو اس کے اندر یہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایٹی کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں اس کے اندر ہم بزی بٹ کو چیک کر رہے ہیں اگر بزی بٹ زیرو ہے تو اس کیس کے اندر یہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے اور پھر ہم لاسٹ کیس کے اندر سلیکٹ کے بٹ کو چیک کر رہے ہیں کہ پرنٹر اگر سلیکٹ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا اگر پرنٹر اگر یہ بٹ زیرو ہے اس کیس کے اندر بھی یہ کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے اگر پرنٹر نہیں سلیکٹ ہوا ہوا یا پھر پرنٹر بزی ہے یا پھر پرنٹر میں کسی قسم کا ایرر آ کر ہوا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر ہم پرنٹر کو ڈیٹا نہیں سینڈ کر سکتے تو ہمارا ایف کا اسٹیٹمنٹ یہی چیز چیک کر رہا ہے فرسٹ ایکسپریشن کے اندر ہم اس کو اینڈ کر رہے ہیں ٹوینٹی نائن جو کہ یہ چیک کر رہا ہے کہیں پیپر اینڈ تو نہیں ہے کہیں ٹائم آؤٹ تو نہیں ہے اگر ایسی سچویشن ہے اس کیس میں ہم ڈیٹا نہیں سینڈ کر سکتے سیکنڈلی ہم بزی کو چیک کر رہے ہیں اگر بزی ہے تو اس کیس کے اندر بھی ہم ڈیٹا نہیں سینڈ کر سکتے بزی بیٹ اگر زیرو ہے تو اس کے اس کے اندر پرنٹر بزی ہے ہم ڈیٹا نہیں سینڈ کر سکتے پھر تھرڈلی یہ چیز چیک کی جا رہی ہے کہ پرنٹر کو سلیکٹ کیا گیا ہے یا نہیں سلیکٹ کیا گیا اگر پرنٹر کو سلیکٹ نہیں کیا گیا آف کورس ہم تب بھی پرنٹنگ نہیں سینڈ کر سکتے پرنٹر کو بائی مینز سافٹ ویئر بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر پرنٹر کے اوپر آپ نے ایک بٹن دیکھا ہوگا آف لائن آن لائن کا اس بٹن کو پریس کر کے بھی آپ پرنٹر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی کنڈیشن آکر نہیں ہوتی تو پرنٹر کیپیبل ہے پرنٹنگ ریسیو کرنے کے لیے اس کو پرنٹنگ سیٹ کی جا سکتی ہے تو اس طرح سے یہ ایک سمپل سلائیڈ ہے جس کی مدد سے آپ ایک سمپل پروگرام ہے ایک سوڈو کوڈ ہے جس کی مدد سے آپ پرنٹر کے اسٹیٹس کو چیک کر سکتے ہیں آگے ہم بایوس کی سروسز کو ہم نے ڈسکس کیا کہ سیونٹین ہیگس کی سروسز ہیں اب ہم ان کے پیرامیٹرس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر سروس کو ہمیں کیا پیرامیٹر پاس کرنے پڑیں گے input output operation perform کرنے کے لیے اس کے لیے نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹین ہیگز انٹراپٹ نمبر ہے اور زیرو اس کی سروس ہے یہ سروس یوز ہوگی write a character on entry یعنی کہ اس انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کرنے سے پہلے رجسٹر کے اندر یہ ویلوز ہونی چاہیے اے ایچ کے اندر زیرو اے ایل کے اندر جس کریکٹر کو آپ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ایسکی کوڈ اور ڈی ایکس کے اندر ایل پی ٹی کا نمبر ہونا چاہیے یعنی کہ ایل پی ٹی ون کے اوپر اگر آپ input output operation perform کرنا چاہ رہے ہیں تو zero L P T two کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو one L P T three کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹو یہ اس کے ان پٹ پیرامیٹرز ہیں یہ پیرامیٹرز پلیس کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ سیونٹین کو کال کریں گے کال کرنے کے بعد پاسبلی وہ کریکٹر پرنٹ ہو جائے گا اگر نہیں بھی ہوتا تو آپ کو ایج کے اندر پرنٹر کا اسٹیٹس ریٹرن ہوگا پھر دوسری سروس ہے سیونٹین ہیگز کی zero one zero one service number ہے اس کے اندر اس کو کال کرنے کے لیے آپ of course zero one place کریں گے اور ڈی ایکس کے اندر L P T number place کریں گے یعنی کہ زیرو یا ون یا ٹو جو پاسبلی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد انٹرپ سروس روٹین کو کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے اوپر پرنٹر انیشلائز ہو جائے گا یعنی کہ پی پی آئی کے اندر جتنے بھی رجسٹرز ہیں ڈیٹا رجسٹرز وغیرہ ان رجسٹرز کی ویلیو زیرو سے انیشلائز ہو جائے گی کوئی گاربیج ویلیو اس میں سے اگر پڑی ہوئی ہے تو ختم ہو جائے گی اور پھر پرنٹر کے اوپر آپ پرنٹنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہ انٹرپٹ سروس روٹین بھی اے ایچ کے اندر پرنٹر کا اسٹیٹس ریٹرن کرتی ہے پھر سیونٹین ہیگس کی جو نیکسٹ سروس ہے zero two zero two service number ہے اس کو آف کورس اے ایچ کے اندر پلیس کیا جائے گا ڈی ایکس کے اندر سملرلی آپ کو پورٹ کا نمبر اسپیسیفائی کرنا پڑے گا یعنی کہ ایل پی ٹی ون یا ٹو یا تھری واٹ ایور جس کسی کے اوپر آپ input output operation perform کر رہے ہیں اکارڈنگلی ڈی ایکس کی ویلو زیرو ون یا ٹو ہوگی یہ ویلوز پلیس کرنے کے بعد آپ انٹرپٹ کو کال کریں گے اس کے ریزلٹ میں جو بھی پرنٹر کا اسٹیٹس ہے وہ ایج کے اندر ریٹرن ہوگا اب ہم نے دیکھ لیا کہ کون سی سروسز ہیں اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں ان کو جو ویلیوز وہ ریٹرن کر رہی ہیں جو اسٹیٹس بائٹ ریٹرن کر رہی ہیں اس کا بھی ہم نے میننگ دیکھ لی ہے کہ انفارمیشن ہے اس کی کیا سگنیفکینس ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اب ہم ایک پروگرام بنا سکتے ہیں جس پروگرام کی مدد سے پرنٹر کے اوپر input output operation perform کر سکتے ہیں لیکن پرنٹر کے اوپر input output operation perform کرنے کے لیے سرٹن رولس ہیں ان رولز کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں میں پھر سے ان رولس کو ایک دفعہ دہراتا ہوں ہمیں پرنٹر کو پروگرام کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر پرنٹر کے اوپر آپ پرنٹنگ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پرنٹر کو انیشلائز کرنا پڑے گا فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ نے پرنٹر کو انیشلائز کرنا ہے پھر سیکنڈلی ہمیں اس کا اسٹیٹس ریڈ کرنا پڑے گا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پرنٹر بزی تو نہیں ہے یا پھر کسی قسم کا ایرر تو نہیں اکر ہوا ہوا یا آؤٹ آف پیپر تو نہیں ہے اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو اس کیس کے اندر ہم پرنٹر کو ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ انیشلائز کرنے کے لیے ہم انیشلائز کی سروس یوز کریں گے اس کے بعد پھر ہم پرنٹر کے کا اسٹیٹس ریڈ کریں گے اس کے لیے اسٹیٹس ریڈ کرنے کے لیے سروس یوز کی جا سکتی ہے اور ویٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ پرنٹر اویلیبل نہیں ہوتا جو ہی پرنٹر اویلیبل ہوتا ہے تو پھر آپ پرنٹر کو ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے آپ پرنٹر کے اوپر رائٹ ہے کریکٹر کی یا ڈسپلے یا کریکٹر کی جو سروس ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ پروگرام سمپلی انہی رولس کو فالو کرتا ہوا پرنٹر کو کچھ اسٹرنگ پرنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پرنٹر کو ایک اسٹرنگ سینڈ کر رہا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ پرنٹر پرنٹ کرے تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ نے فائل اوپن کی ہے فائل کا نام ہے A B C dot T X T اس فائل کے اندر سرٹن کوئی ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے جس ٹیکسٹ کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں خیر فائل اوپن کر لی ریڈ بائنڈری موڈ کے اندر اوپن کی ہے اس کے بعد آپ نے پرنٹر کو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے کہ پرنٹر کو انیشلائز کرنا ہے انیشلائز کرنے کے لیے سروس سیونٹین ہیکس کی ون یوز ہوگی اے ایچ کے اندر ویلیو ون پلیس کی ہے اور ڈی ایکس کے اندر اس کیس میں زیرو پلیس کیا ہے کہ اگر آپ کا printer L P T one کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے لیے پروگرام لکھ رہے ہیں تو آپ کو فرسٹلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا پرنٹر کون سے پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور جس کسی پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے اکارڈنگلی ڈی ایکس کے اندر ویلیو آئے گی ہم نے یہ کنسیڈر کیا ہے کہ اس وقت printer L P T one کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے بعد آپ نے انٹرپٹ سیونٹین کو انووک کیا انووک کرنے کے اوپر پرنٹر انیشلائز ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم file end of file check کر رہے ہیں کہ فائل کہیں اینڈ تو نہیں کر رہی جب تک فائل اینڈ نہیں ہوتی ہے ہمارا لوپ چلتا رہے گا یہاں سے ہمارا وائل لوپ اسٹارٹ ہو رہا ہے ہم ایک کریکٹر ریڈ کر کے باری باری اس کو پرنٹر پہ سینڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں پرنٹر کا اسٹیٹس بھی چیک کرنا پڑے گا اب لوپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے پرنٹر کا اسٹیٹس گیٹ کیا ہے اسٹیٹس گیٹ کرنے کے لیے جس طرح سے سروس کی ٹو کا ذکر کیا تھا تو وہ ہمیں یوز کرنی پڑے گی تو سملرلی ایج کے اندر آپ نے ویلو ٹو پلیس کی ہے اور ڈی ایکس کے اندر ویلو زیرو پلیس کیا انٹرپٹ سیونٹین کو کال کیا آپ کے پاس اسٹیٹس ریٹرن ہو جائے گا اسٹیٹس ایچ رجسٹر کے اندر ریٹرن ہوگا اس کو آپ اینڈ کر رہے ہیں ایٹی کے ساتھ اس کیس میں ہم نے ایرر وغیرہ نہیں چیک کیا آپ اپنے لیے جب اس پروگرام کو لکھیں تو آپ باقی کے دوسرے ایررز وغیرہ کے چیک بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی چیک ڈال سکتے ہیں کہ پرنٹر سلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے ادھر ہم نے خیر فی الحال ایک ہی چیک ڈالا ہے کہ یہ چیک کر رہا ہے کہ پرنٹر بزی تو نہیں ہے اگر بزی بٹ سیٹ ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرنٹر آئیڈل ہے پرنٹر بزی نہیں ہے بزی بٹ اگر کلیئر ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرنٹر بزی ہے تو اس کو ہم نے ایٹی کے ساتھ اینڈ کیا ہے اور چیک کیا ہے کہ واپس ہمارے پاس ویلیو اینڈ کرنے کے بعد ایٹی ہی آتی ہے اگر ایٹی ہی آتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بزی کا بیٹ ون ہے جو انڈیکیٹ کر رہا ہے پرنٹر آئیڈل ہے اور اگر پرنٹر آئیڈل ہے تو اس کیس کے اندر ہم فائل میں سے ایک کریکٹر ریڈ کریں گے گیٹ سی کے فنکشن کی مدد سے اس کو اے ایل کے اندر پلیس کیا ہے اور جو سروس ہم یوز کر رہے ہیں زیرو یوز کر رہے ہیں اس کو اے ایچ کے اندر پلیس کیا ہے ڈی ایکس کے اندر اگین پورٹ کا نمبر آئے گا ایل پی ٹی ون کے لیے زیرو آئے گا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہی انٹرپٹ سیونٹین کو انووک کیا اس کے کیس کے اندر یہ کریکٹر جو ہے یہ پرنٹر کے پاس چلا جائے گا پرنٹنگ کے لیے اور ہوپ فلی یہ کریکٹر اگر کسی قسم کا ایرر نہیں آتا تو یہ کریکٹر پرنٹ ہو جائے گا اور یہی چیز لوپ کے اندر چلتی رہے گی جو ہی جب بھی اس کو آئیڈل اسٹیٹس ملے گا آئیڈل اسٹیٹس کے اوپر وہ نیکسٹ بائٹ سینڈ کرتا جائے گا اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا جب تک کہ فائل اینڈ نہیں ہو جاتی جب تک فائل اینڈ نہیں ہوتی لوپ اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور اگر بزی کا اسٹیٹس ایگزٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر پرنٹر بزی ہے اس کے اس کے اندر ایف پارٹ کے اندر نہیں آئے گا اور اگر بزی نہیں ہے یعنی کہ پرنٹر آئیڈل ہے اس کے اس کے اندر ایف پارٹ کے اندر آئے گا اور الٹیمیٹلی لوپ ٹرمینیٹ کر جائے گا جب فائل اینڈ ہو جائے گی آپ نے دیکھا کہ ہم انٹرپٹ سیونٹین کو یوز کر سکتے ہیں پرنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے پرنٹر کے اوپر کوئی پرنٹنگ سینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی اپلیکیشن اگر پرنٹر کو یوز کر رہی ہے تو وہ مے بی بایوس کے انٹرپٹ ہیکس کو کال کر کے پرنٹنگ پرفارم کر رہی ہے اب اسی چیز کو آپ ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے شروع کے لیکچرز کے اندر کیا کہ جو بھی ہمیں انٹرپٹ ملتی تھی ہم اس کو انٹرسیپٹ کر لیتے تھے اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیتے تھے یہی چیز آپ اس پرنٹر کے انٹرپٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بایوس کی انٹرپٹ سیونٹین پرنٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے تو آپ پرنٹنگ کے ساتھ ٹیمپر کرنے کے لیے آپ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ کریکٹر پرنٹ ہوں کچھ نہ ہوں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کی جگہ کچھ اور پرنٹ ہو جائے تو اس کے لیے آپ انٹرپٹ سیونٹین کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں اگلے ایک پروگرام کے اندر ہم سمپلی یہی کام کر رہے ہیں انٹرپٹ سیونٹین کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور جو بھی کریکٹر پرنٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کو ہم چینج کرنے کی آلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ٹیمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک انٹرپٹ پوائنٹر بنایا ہے اولڈ کے نام کا اور ہمارا اپنا ایک فنکشن ہے نیو انٹ اولڈ کے اندر ہم نے اصل انٹرپٹ سیونٹین کا ایڈریس اسٹور کر لیا اور انٹرپٹ سیونٹین کے ویکٹر کے اوپر اپنے پروسیجر نیو انٹ کا ایڈریس پلیس کر دیا اب جب بھی آپ پرنٹنگ سینڈ کرتے ہیں جس طرح آپ نے پریویس پروگرام کے اندر دیکھا تو آپ سروس کال کرتے ہیں جو ڈیٹا جب سینڈ کر رہے ہیں پرنٹنگ کے لیے تو آپ سروس کال کرتے ہیں زیرو جب زیرو سینڈ کر رہے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اے ایل کے اندر ایس کی کریکٹر پڑا ہوگا جس ایس کی کریکٹر کو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اس نیو کے فنکشن کے اندر ہم یہی ایک چیک لگا رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ اے ایچ کے اندر کہیں ویلو زیرو ہے اگر ویلو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کریکٹر کو پرنٹ کرنے کے لیے اس سروس کو کال کیا گیا اور اگر کریکٹر کو پرنٹ کرنے کے لیے کال کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اے ایل کے اندر ایس کی کوڈ پڑا ہوگا جس کریکٹر کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک سمپل چیک لگا رہے ہیں یہ ہمارا چیک یہ ہے کہ اگر یوزر نے اے کو پرنٹ کرنے کے لیے سینڈ کیا ہے یا زیڈ کو پرنٹ کرنے کے لیے سینڈ کیا ہے تو یہ انٹرپٹ سروس روٹین یہاں سے ہی ریٹرن کر جائے گی اصل انٹرپٹ کو نہیں کال کرے گی یہاں سے اگر ریٹرن کر جائے گی تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ یہ کریکٹر پرنٹ نہیں ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ کسی اور کریکٹر کو اگر سینڈ کیا جا رہا ہے پرنٹنگ کے لیے تو اس کے اندر آف کورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل انٹرپٹ کال ہوگی تو اس پروگرام کا کیا افیکٹ آئے گا اس پروگرام کا یہ افیکٹ آئے گا کہ جو بھی آپ نے پرنٹنگ سینڈ کی ہے اس پرنٹنگ کے اندر جو ایز ہیں اور جو زیڈز ہیں وہ پرنٹنگ کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ پرنٹ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ باقی جو بھی کریکٹرز ہوں گے وہ تمام کے تمام کریکٹرز پرنٹ ہو سکیں گے آئیے اسی طرز کا ایک اور پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر بھی آپ انٹرپٹ سیونٹین کو ہی انٹرسپٹ کر رہے ہیں اور انٹرپٹ سیونٹین کو انٹرسپٹ کر کے آپ اسپیسیز کو چیک کر رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسی طرح ہی انٹرپٹ سیونٹین کو انٹرسپٹ کیا جو اولڈ نام کا انٹرپٹ پوائنٹر ہے اس کے اندر اصل انٹرپٹ سیونٹین کا ایڈریس سیو کر لیا ہے اور اصل انٹرپٹ سیونٹین پہ نیو فنکشن کا ایڈریس پلیس کر دیا نیو فنکشن کے اندر ہم یہی چیک کر رہے ہیں کہ کون سی سروس کال کی گئی ہے اگر سروس زیرو کال کی گئی ہے تو اس کیس کے اندر ہم چیک کر رہے ہیں کہ اے ایل کے اندر کیا ویلو پڑی ہوئی ہے اگر اے ایل کے اندر اسپیس نہیں ہے تو اس صورت میں ہم اصل انٹرپٹ کو کال کر رہے ہیں ادر وائز یہ as it is service return کر جائے گی اس کا کیا افیکٹ آئے گا اس کا یہی افیکٹ آئے گا کہ پروگرام کے اندر جتنی بھی اسپیسیز ہیں وہ اسپیسیز پرنٹ نہیں ہو سکیں گی جو بھی آپ نے ڈیٹا سینڈ کیا یا ٹیکس سینڈ کیا ہے پرنٹنگ کے لیے اس کے اندر جتنی بھی اسپیسیز ہیں وہ پرنٹ نہیں ہو سکیں گی پہلے شاید میں نے پروگرام کیا ہے پروگرام نہیں ہم ٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی اسپیسیز ہیں وہ اسپیسیز پرنٹ نہیں ہو سکیں گی اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے کریکٹرز ہیں وہ تمام کے تمام کریکٹرز پرنٹ ہوں گے اسی طرح کا ایک اور پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ اگین انٹرپٹ سیونٹین کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹیمپر کر رہا ہے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیمپر کر رہا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ نے انٹرپٹ سیونٹین کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور انٹرسپٹ کرنے کے بعد جب بھی انٹرپٹ سیونٹین ایگزیکیوٹ ہوگی تو نیو فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا فرسٹلی کال ہوگا اس نیو فنکشن کے اندر آپ اے ایچ کی اگین ویلو چیک کریں اگر اے ایچ کی ویلو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کریکٹر کو پرنٹ کیا جا رہا ہے اس کیس کے اندر آپ اصل انٹرپٹ کو کال کر دیتے ہیں کال کرنے کے بعد ایج کے اندر پھر سے زیرو پلیس کرتے ہیں اور اصل انٹرپٹ کو کال کرتے ہیں اور پھر سے ایک اور دفعہ ایج کے اندر زیرو پلیس کرتے ہیں اور اصل انٹرپٹ کو کال کرتے ہیں اب آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ اصل انٹرپٹ تین دفعہ کال ہوئی ہے اصل انٹرپٹ اگر تین دفعہ کال ہوئی ہے تو اس طرح سے جو کریکٹر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تین دفعہ پرنٹ ہوگا یعنی کہ ایک ہی کریکٹر تین تین دفعہ پرنٹ ہوتے جائیں گے اس کے اندر آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ایج کے اندر بار بار کیوں زیرو پرنٹ کر رہے ہیں عام طور پہ بایوس یا ڈاس جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہ ری انٹرنٹ نہیں ہوتی جس طرح ہم نے ری انٹرنٹ پروسیجرس کی بات کی تھی کہ on entry and on exit کی ویلیوز ان چینجڈ ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کچھ رجسٹرس کی ویلیوز چینج ہو بھی سکتی ہیں کچھ سروسز کے کیس میں شاید نہیں بھی ہوتی ہیں کچھ سروسز کے کیس میں ہوتی ہیں پھر بھی آن دا سیف سائڈ بہتر ہے کہ آپ رجسٹر کے اندر پھر سے زیرو پلیس کر دیں پھر سے زیرو پلیس کیا تو اس کا مطلب ہے آپ اگین سروس زیرو کو کال کریں اس طرح سے سروس زیرو آپ نے تھری ٹائمس کال کیا تو ایک کریکٹر جس نے ایک دفعہ پرنٹ ہونا تھا وہ انفیکٹ تھری ٹائمس پرنٹ ہوگا ان تمام پروگرامس کے اندر ہم نے بایوس کی مدد لی ہے شروع کے لیکچرس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ سسٹم پروگرامنگ کے تھری لیئرڈ کانسیپٹس ہیں کہ ایک آپ ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کو ایکسیس کر سکتے ہیں یا پھر آپ بایوس کے through input output operation perform کر سکتے ہیں یا پھر آپریٹنگ سروس آپریٹنگ سسٹم کی سروسز کو یوز کرتے ہوئے input output operation perform کر سکتے ہیں ابھی ہم نے بایوس کی لیئر یوز کیا بایوس آگے آف کورس ہارڈ ویئر کو پروگرام کر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر کو ہم خود سے کیسے ڈائریکٹلی پروگرام کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے بات کی ہے کہ پرنٹر انٹرفیس کے لیے پی پی آئی یوز کیا جاتا ہے پروگرامیبل پیرافرل انٹرفیس یہ آف کورس ایک آئیو کنٹرولر ہے یہ کچھ کنٹرول سگنلز جنریٹ کرتا ہے آئیو ڈیوائس کے لیے ان کنٹرول سگنلز کو ہم کیسے پروگرام کر سکتے ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پی پی آئی کے اندر نمبر آف انٹرنل رجسٹرز ہیں یا پورٹس ہیں ان انٹرنل رجسٹرس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے یا کس کیا ان کا میننگ ہے جب اس کو پرنٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے پھر دوسرا کانسیپٹ آپ کو اس کو ڈائریکٹلی پروگرام کرنے کے لیے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک L P T port computer کے ساتھ انٹرفیس نہیں کیا جاتا number of L P Ts interface کیے جا سکتے ہیں بایوس جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تھری کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ پاسبل ہے کہ فور اٹیچڈ ہوں اور اس سے زیادہ بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں اگر زیادہ اٹیچڈ ہیں تو آف کورس ان کے لیے الگ الگ آپ کو ڈیوائس ڈرائیورس چاہیے بایوس صرف فرسٹ تھری کو سپورٹ کرے گا اب اگر L P T ports connected ہیں تو آپ کو فرسٹلی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان پورٹس کے کیا ایڈریسز ہیں جو first three L P T ports ہیں ان کے ایڈریسز یا rather first four L P T ports کے جو ایڈریسز ہیں بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر کیے جاتے ہیں BIOS as such support three کو کرتا ہے یعنی کہ سروسز جو وہ پرووائڈ کرتا ہے وہ صرف تھری ایل پی ٹیز کے لیے یا تھری پی پی آئیز کے لیے پرووائڈ کرتا ہے کہ first three P P Is کے اوپر وہ input output operation perform کر سکتا ہے فورتھ کے اوپر وہ نہیں کر سکتا لیکن بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر جگہ اویلیبل ہے اسپیس اویلیبل ہے میموری اویلیبل ہے اس کا ایڈریس اسٹور کرنے کے لیے for the fourth L P T آئیے دیکھتے ہیں کہ بایوس کے اندر ان ایل پی ٹی پورٹس کے ایڈریسز کہاں پہ اسٹور ہوئے ہوئے ہیں آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ بایوس ڈیٹا ایریا کا ایڈریس 40 سیگمنٹ اور 08 آف سیٹ اس اس ایڈریس کے کے اوپر ایک ورڈ ورڈ پڑا ہوا ہے اندر ایل پی ٹی ون کے اندر نمبر آف پورٹس ہیں تو یہ بیسکلی جو ایڈریس ہے یہ اس کے اسٹارٹنگ پورٹ کا ایڈریس ہے یعنی کہ جس کو آپ بیس ایڈریس کہہ سکتے ہیں تو یہ ایل پی ٹی ون کا بیس ایڈریس ہے اور اس ایڈریس سے آن ورڈس اس کے اندر نمبر آف پورٹس ہوں گے جو کہ آگے چل کے آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا سیکنڈلی آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ورڈ کے اوپر 40 سیگمنٹ اور 0 اے آف سیٹ کے اوپر ایل پی ٹی ٹو کا ایڈریس پڑا ہوا ہے ایل پی ٹی ٹو کے بیس رجسٹر کا رادر ایڈریس ہوگا اسی طرح سے 40 سیگمنٹ اور 0 سی آف سیٹ کے اوپر ایل پی ٹی تھری کا ایڈریس ہے اور فورٹی سیگمنٹ اور زیرو ای آف سیٹ کے اوپر ایل پی ٹی فور کا ایڈریس ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ایل پی ٹیز کنیکٹیڈ ہیں انٹرفیسڈ ہیں آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اگر کوئی ایل پی ٹی نہیں کنیکٹڈ تو بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر اس کی جگہ پہ زیروز پڑے ہوں گے اب ہم ڈمپ لیتے ہیں اسی ایریا کو اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈمپ لیا 40 سیگمنٹ اور 08 ایٹ آف سیٹ کا فورٹی سیگمنٹ اور زیرو ایٹ آف سیٹ کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے زیرو تھری بی سی یعنی کہ لوور بائٹ فرسٹ کی فارم کے اندر zero three B C value پڑی ہوئی ہے فورٹی سیگمنٹ اور زیرو ایٹ آف سیٹ کے اوپر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایل پی ٹی ون کا ایڈریس کہ ایل پی ٹی ون کے بیس پورٹ کا address zero three B C ہے اسی طرح سے ایل پی ٹی ٹو کے بیس رجسٹر کا address zero three seven eight ہے اور ایل پی ٹی تھری کے بیس رجسٹر کا address zero two seven eight ہے اس پرٹیکولر پی سی کے کیس کے اندر ایل پی ٹی فور بھی کنیکٹڈ ہے اور ایل پی ٹی فور کا ایڈریس یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ نائن ایف سی زیرو ہے تو ان آل یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ four L P T ports connected ہیں فرسٹ تھری کو بایوس سپورٹ کرتا ہے فورتھ کو نہیں سپورٹ کرتا ہے یعنی کہ سروسز بایوس کی fourth L P T port کے اوپر input output operation نہیں پرفارم کرتی اور آپ کو تمام ایل پی ٹیز کے ایڈریسز بھی یہاں سے پتہ لگ رہے ہیں ایل پی ٹی ون کا address zero three B C بن رہا ہے ایل پی ٹی ٹو کا zero three seven eight L P T three کا زیرو ٹو سیون ایٹ بن رہا ہے ایل پی ٹی پورٹس کے ایڈریسز تو آپ نے دیکھ لیے اب آپ ان کے فنکشن کو بھی انٹرچینج کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ L P T one L P T two کی جگہ یوز ہو یا L P T two L P T one کی جگہ یوز ہو تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر ان کے ایڈریسز کو انٹرچینج کر لیں آگے بایوس جب ایل پی ٹی ون کے اوپر ان پٹ پٹ آؤٹ پرفارم کرے گی تو in fact L P T two کے اوپر ان پٹ پٹ آؤٹ ہو رہی ہوگی یا ایل پی ٹی ٹو کے اوپر ان پٹ آؤٹ پٹ جب کر رہی ہوگی تو in fact L P T one کے اوپر ان پٹ آؤٹ پٹ ہوگی یعنی کہ بایوس کی جو روٹینس ہیں وہ ایل پی ٹی پورٹس کے ایڈریسز اسی ڈیٹا ایریا سے لیتے ہیں آپ نے اس ڈیٹا ایریا کے اندر ان کے ایڈریسز کو انٹرچینج کر لیا تو بایوس کی سروسز کے لیے وہ افیکٹولی انٹرچینج ہو جائیں گے انفیکٹ یعنی کہ جب ایل پی ٹی ون کے لیے پٹ آؤٹ پرفارم ہو رہی ہوگی تو in fact L P T two کے لیے پٹ آؤٹ پرفارم کر رہا ہوگا بایوس تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ایڈریسز کو آپ کس طرح سے انٹرچینج کر سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو یہ چیز کلیئرلی سمجھ آئے گی اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک فار پوائنٹر انٹیجر ٹائپ کا ڈکلیئر کیا ایل پی ٹی اس کو انیشلائز کیا ود ویلو فورٹی سیگمنٹ اور ایٹ آف سیٹ کے ساتھ اب 40 سیگمنٹ اور ایٹ آف سیٹ کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے یہ آپ نے میں پلیس کر دی یہ کیا ویلو ہے یہ ایل پی ٹی ون کا بیس ایڈریس ہے اس بیس ایڈریس کو آپ نے ٹیمپ میں اسٹور کر دیا اور L P T plus one یعنی کہ ایل پی ٹی ٹو کا جو بیس ایڈریس ہوگا ایل پی ٹی ٹو کے بیس ایڈریس کو آپ ایل پی ٹی ون کے بیس ایڈریس کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اور ایل پی ٹی ٹو کے بیس ایڈریس کے اوپر آپ پھر ایل پی ٹی ون کا کو رائٹ کر رہے ہیں جس کے اندر کہ ایل پی ٹی ون کا بیس ایڈریس پڑا ہوا ہے اس طرح سے اگر کوئی BIOS routine L P T one کو یوز کرتے ہوئے کوئی input output operation perform کرتی ہے تو ان فیکٹ وہ جا کے ایل پی ٹی ٹو کے اوپر جو پہلے previously L P T two تھا اس کے اوپر input output operation perform ہوگی اینڈ وائس ورسا یہاں پہ ہم نے بات کی کہ ایل پی ٹی پورٹس جو ہیں ان کے ایڈریسز کیسے ملیں گے ہمیں ان کے ایڈریسز بایوس ڈیٹا ایریا سے ملیں بایوس ڈیٹا ایریا سے ونس ان کا ایڈریس مل گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو رجسٹرز ہیں ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور ان کی ویلیوز کو چینج کر سکتے ہیں اب ہم نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پی پی آئی کے اندر کتنے رجسٹرز ہوتے ہیں اور ان رجسٹرز کے اندر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں ان کا کیا میننگ ہے نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ کو یہی کلیئر ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سے اگر آپ کو پورٹ ایڈریس ملتا ہے سے ایل پی ٹی ون کا فورٹی کولن زیرو ایٹ سے آپ ریڈ کرتے ہیں تو فورٹی کولن زیرو ایٹ پہ اگر آپ کو پورٹ ایڈریس ملا ہے زیرو تھری سیون ایٹ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایل پی ٹی ون کا address zero three seven eight ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف ایک ہی پورٹ ہے اس کے اندر انفیکٹ نمبر آف پورٹس ہیں تھری پورٹس ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں پہلا جو پورٹ ہے zero three seven eight next ہوگا زیرو تھری سیون نائن اور اس سے نیکسٹ ہوگا زیرو تھری سیون ایٹ تو ہمارے لیے پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ تھری پورٹس جو ہیں امپارٹینٹ ہیں اور ان تھری پورٹس کا ایڈریس آپ کو بیس ایڈریس کی مدد سے پتا چل سکتا ہے فرسٹ پورٹ کا ایڈریس ہوگا بیس پلس زیرو نیکسٹ کا بیس پلس ون اور نیکسٹ کا بیس پلس ٹو اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو ایل پی ٹی پورٹ کے اندر پی پی آئی کے اندر جو انٹرنل رجسٹرز ہیں ان کے کیا ایڈریسز ہیں ڈریسز ہمیں پتہ لگ گئے ہیں اب ہم انڈیویجلی پورٹس کو دیکھتے ہیں کہ ان انڈیویجلی پورٹس کا کیا میننگ ہے اس کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس پلس زیرو جو ہے یہ ڈیٹا پورٹ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے یہ ایک ایٹ بٹ کا ڈیٹا پورٹ ہے جو بھی آپ نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے آؤٹ پٹ کرنا ہے اس ڈیٹا کو اس ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کیا جائے گا بیس پلس ون جو ہے یہ پرنٹر اسٹیٹس پورٹ ہے اس کے اندر ویریس بٹس ہیں جو کہ پرنٹر کا اسٹیٹس شو کر رہے ہیں جو بٹ نمبر سیون ہے یہ بزی بٹ ہے اس کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ printer is busy bit number یہ بٹ ہے یہ شو کرتا ہے کہ لاسٹ جو کریکٹر سینڈ کیا گیا ہے وہ کریکٹلی ریسیو ہو گیا ہے اور اب نیکسٹ کریکٹر سینڈ کیا جا سکتا ہے پی ای e جو بٹ ہے یہ بٹ نمبر فائیو ہے یہ پیپر اینڈ کا بٹ ہے اس کا ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پیپر ختم ہو گیا کہ printer is out of paper bit number four select کا بٹ ہے اس کا ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرنٹر آن لائن ہے اگر یہ بٹ زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرنٹر آف لائن ہے بٹ نمبر تھری جو ہے یہ ایرر بٹ ہے اس بٹ کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی قسم کا ٹرانسفر ایرر آیا ہے یعنی کہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کرتے وقت کسی قسم کا ایرر آ کر ہوا ہے باقی کے جو بٹس ہیں وہ یوز نہیں ہو رہے وہ عام طور پہ زیروز ہوں گے یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ والا جو پورٹ ہے بیس پلس ون یہ پورٹ اسٹیٹس پورٹ ہے اس پورٹ سے آپ کو اسٹیٹس پتا چل رہا ہے اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اسٹیٹس آف کورس ریڈ ہوتا ہے اسٹیٹس کو چینج کرنا مے بی ڈائریکٹلی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ مے بی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو لاسٹ کریکٹر آپ نے سینڈ کیا ہے وہ پراپرلی سینڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا آؤٹ پٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے اکارڈنگلی جو بھی سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی اسٹیٹس چینج ہوتا رہتا ہے تو اس پہ آپ عام طور پہ رائٹ نہیں کریں گے اس کو آپ عام طور پہ ریڈ کر رہے ہوں گے جب پرنٹر کو کنٹرول کر رہے ہیں نیکسٹ جو رجسٹر دیکھتے ہیں یہ بیس پلس ٹو ہے یہ کنٹرول رجسٹر کہلاتا ہے کنٹرول جو ہے یہ پروگرامر کے ہاتھ میں ہے کہ پرنٹر کو وہ خود سے اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتا ہے یہ پرنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بٹ یوز کیا جا رہا ہے اب اس رجسٹر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر زیرو جو ہے یہ اسٹروپ بٹ ہے اسٹروپ بٹ کو زیرو کر کے ون کیا جائے گا یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسٹروپ بٹ کو زیرو کر کے ون کیا جائے گا پرنٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ ڈیٹا سینڈ کر دیا گیا ہے اور وہ ڈیٹا کو سیمپل کر سکتا ہے تو یہ وہ والا اسٹروپ بٹ ہے جس کو کہ جب بھی آپ ڈیٹا سینڈ کریں گے تو زیرو کریں گے اور پھر ون کر دیں گے تاکہ پرنٹر کو جسٹ ایک الیکٹریکل پلس ریسیو ہو اس کے بعد بٹ نمبر ون جو ہے یہ آٹو لائن فیڈ ہے آٹو لائن فیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پرنٹر کی کیپیسٹی ہے ایٹی کالمس کی یا ون تھرٹی کالمس کی جو بھی اس کی کیپیسٹی ہے اگر اس سے انکریز کر جاتی ہے کوئی لائن تو اس کیس کے اندر وہ آٹومیٹکلی نیکسٹ لائن کے اوپر آ جاتا ہے بٹ نمبر ٹو یوز ہو رہا ہے پرنٹر کو انیشلائز کرنے کے لیے اس کو ون کریں گے جب آپ نے پرنٹر کو انیشلائز کرنا ہے بٹ نمبر تھری ایک انٹرسٹنگ بٹ ہے یہ by means of software printer کو آن لائن یا آف لائن کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے آپ اس بٹ کو ون کر سکتے ہیں پرنٹر کو آن لائن کرنے کے لیے بٹ نمبر فور تب یوز ہوگا جب آپ انٹرپٹ ڈریون مینر میں پرنٹر کے اوپر کوئی input output operation perform کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کسی انٹرپٹ کو کسی ہارڈ ویئر انٹرپٹ کو یوز کر رہے ہیں پرنٹر کے اوپر input output operation perform کرنے کے لیے تو hardware interrupt for the printer enable کرنے کے لیے اس بٹ کو ون کریں گے جب یہ بٹ ون ہوتا ہے تو عام طور پہ printer I R Q seven کو یوز کرتا ہے آئی آر کیو سیون کے اوپر انٹرپٹ کرے گا جس کی وجہ سے انٹرپٹ ایف ہیگز اکر ہوگی اب آپ کو ساری انفارمیشن کا پتہ چل گیا ہے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایل پی ٹی پورٹ کا آپ کو بیس ایڈریس کہاں سے ملے گا اور اس بیس ایڈریس کے اوپر اس بیس رجسٹر کو آپ نے کس کے لیے کس پرپز کے لیے یوز کرنا ہے جو بیس پلس زیرو ہے اس کو ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے یوز کرنا ہے بیس پلس ون کو آپ نے اسٹیٹس ریڈ کرنے کے لیے یوز کرنا ہے اور پرنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے بیس پلس ٹو کو یوز کیا جائے گا ہر بٹ کی آپ کو سگنیفیکینس کا بھی پتہ چل گیا اب آپ پرنٹر کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں ان پورٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ پرنٹر کے اوپر ڈائریکٹلی پرنٹنگ سینڈ کر سکتے ہیں پریویس پروگرام کے اندر ہم نے بایوس کی سروسز کو یوز کرتے ہوئے پرنٹر کے اوپر آؤٹ پٹ پرفارم کیا ہے اب ہم ڈائریکٹلی ان پورٹس کو یوز کرتے ہوئے پرنٹر کے اوپر آؤٹ پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب پرنٹر کے اوپر آؤٹ پٹ کریں گے تو اس کے لیے کیا اصول ہے اس کے لیے جو میجر اصول یہ ہے کہ آپ نے بزی کے بیٹ کو چیک کرنا اگر پرنٹر بزی ہے تو آف کورس وہ پرنٹنگ نہیں ریسیو کر سکتا جب تک پرنٹر بزی ہے آپ نیکسٹ بائٹ نہیں سینڈ کریں گے سے اگر آپ کسی فائل سے بائٹ سینڈ کر رہے ہیں آپ فائل پہ سے نیکسٹ بائٹ کو نہیں ریڈ کریں گے جو ہی پرنٹر آئیڈل ہوتا ہے نیکسٹ بائٹ کو ریڈ کریں گے اور پرنٹر کے ڈیٹا پورٹ پہ سینڈ کر دیں گے لیکن اتنا انف نہیں ہے پرنٹر کو یہ بھی بتانا ہے کہ ڈیٹا پورٹ کے اوپر ڈیٹا آ گیا یہ کیسے بتایا جائے گا یہ بتانے کے لیے اسٹروپ کا سگنل یوز ہوگا اسٹروپ کے سگنل کو آپ زیرو کریں گے اور زیرو کر کے پھر ون کر دیں گے تاکہ اس کو ایک الیکٹریکل پلس ریسیو ہو جو ہی اس کو وہ پلس ریسیو ہوگی وہ اس ڈیٹا کو پروسیس کرنا شروع کر دے گا اور جب تک پروسیس کر رہا ہے وہ بزی ہے آپ اگین بزی کے سگنل کو چیک کرنے لگ جائیں گے کہ بزی کا سگنل کب انیکٹیویٹ ہوتا ہے اور جو ہی ان ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ نیکسٹ بائٹ کو سملر طریقے سے سینڈ کر سکتے ہیں اب یہی کام پروگرامیٹکلی کس طرح سے کریں گے آئیے اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک integer far integer pointer declare کیا بیس کے نام کا اس کو ایڈریس اسپیسیفائی کیا 40 سیگمنٹ اور زیرو ایٹ آف سیٹ یہ of course first L P T کا ایڈریس ہے یعنی کہ ایل پی ٹی ون کا جو بھی بیس ایڈریس پڑا ہوگا وہ اس ایڈریس کے اوپر لوکیٹڈ ہوگا ادھر آپ نے بیس کو پوائنٹ کروا دیا یعنی کہ اسٹیرک بیس کے اندر بیس کا ایڈریس آ جائے گا اب آپ فائل کو اوپن کرتے ہیں سے ایک فائل ہے A B C A B C text کے نام سے اس کو ریڈ بائنڈری موڈ کے اندر آپ نے اوپن کیا اور جب تک فائل اینڈ نہیں ہوتی آپ فائل میں سے کریکٹر لے کے سینڈ کرتے جائیں گے لیکن کریکٹر لے کر سینڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کہیں پرنٹر بزی تو نہیں ہے تو یہ چیک کرنے کے لیے آپ بیس پلس ون کو ریڈ کریں گے یعنی کہ جو بیس رجسٹر ہے پلس ون جو کہ اسٹیٹس رجسٹر بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ base plus one status register اس کو ریڈ کیا اس کو پھر اینڈ کریں گے ایٹی ہیگس کے ساتھ جب ایٹی ہیگس کے ساتھ اینڈ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پرنٹر بزی ہے یا نہیں ہے اگر اس کا ریزلٹ ایٹی ہیگز ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرنٹر جو ہے آئیڈل ہے اگر اس کا ریزلٹ زیرو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرنٹر بزی ہے ان کیس پرنٹر بزی نہیں ہے پرنٹر آئیڈل ہو گیا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر آپ نیکسٹ فائل کے کریکٹر کو ریڈ کر کے ڈیٹا رجسٹر پہ سینڈ کر دیں گے جس کا ایڈریس بیس پلس زیرو ہے تو بیس پلس زیرو کے اوپر نیکسٹ بائٹ کو سینڈ کر دیا جائے گا اور ایسا کرنے کے بعد آپ کو آف کورس پرنٹر کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کو ڈیٹا سینڈ کر دیا گیا ہے اب وہ ڈیٹا ریسیو کر کے اسے آؤٹ پٹ کرنا شروع کر دے یہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہ بٹ فرسٹلی زیرو کرنا پڑے گا زیرو کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے اس لیے اس کو ایف ای e کے ساتھ اینڈ کیا ہے ایف ای e کے ساتھ اینڈ کیا اور ایف ای e کے ساتھ اینڈ کرنے کے بعد اس کی جو پریویس ویلو تھی اس کو ریڈ کیا ریڈ کرنے کے ساتھ بعد ایف ای e کے ساتھ اینڈ کیا اور اب جو ویلو آئی ہے اس کو واپس اسی پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا اور ایسا کرنے کے بعد فوراً ہی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم اس کو پھر سے ون کر دیں گے ون کرنے کے لیے اس کی ویلو کو ریڈ کریں گے ون کے ساتھ اور کریں گے اور واپس اسی پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیں گے اس طرح سے اس کو ایک پلس ریسیو ہوگی جوں ہی اس کو پالس ریسیو ہوگی وہ بزی کا سگنل سینڈ کرنے لگ جائے گا اور اس کریکٹر کو آؤٹ پٹ کرنے کی کوشش شروع کر دے گا اس طرح سے یہ آپ کا لوپ چلتا رہے گا جب تک کہ فائل اینڈ نہیں ہو جاتی اور فائل کے اینڈ ہونے کے اوپر یہ لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا الٹیمیٹلی یہ پروگرام بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پرنٹر کو کس طریقے سے پروگرام کیا جا سکتا ہے پرنٹر کو پروگرام کرنے کا ایک میتھڈ یہ ہے کہ آپ بایوس کی سروسز یوز کریں ہم نے بایوس کی دیکھی ہیں کون کون سی سروسز ہیں ان میں سے ایک سروس اسٹیٹس کو ریڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ایک رائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے پرنٹر پہ رائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک سروس پرنٹر کو انیشلائز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو جب آپ نے پرنٹر کے اوپر کوئی چیز رائٹ کرنی ہے فرسٹلی اس اس کو انیشلائز کرنا ہے پھر اس کا اسٹیٹس ریڈ کرنا ہے اور اگر اس کا اسٹیٹس فیوریبل ہے فار آؤٹ پٹ یعنی کہ کسی قسم کا ایرر نہیں ایگزٹ کرتا اور پرنٹر بزی نہیں ہے تو اس کو نیکسٹ بائٹ سینڈ کیا جا سکتا ہے تو جب بھی نیکسٹ بائٹ سینڈ کرنا ہے یہی چیز آپ نے بار بار چیک کرنی ہے اسٹیٹس کو ریڈ کرتے ہوئے تو سمپلی اس کا سمری یہ ہے کہ آپ نے ایک لوب کے اندر اسٹیٹس کو چیک کرتے رہنا ہے اور جب بھی پرنٹ کیا جا سکتا ہے آپ اس کو بائٹ سینڈ کرتے جائیں گے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پرنٹر کے کے اوپر پروگرامنگ کرنے کے لیے جو کنٹرولر یوز ہوتا ہے پی پی آئی کے اس پی پی آئی کے اندر انٹرنلی کون سے رجسٹرز ہیں ان رجسٹرز کا آپ کو ایڈریس کیسے ملے گا ونس آپ کو اس کا ایڈریس مل گیا ہے تو ان کو آپ نے کیسے پروگرام کرنا ہے ہر پورٹ کے آپ کے بٹس بتائے گئے ہیں جن کی سگنیفیکینس ہیں ان بٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈیٹا پورٹ کے اوپر ڈیٹا رائٹ کریں گے ڈیٹا رائٹ کرنے کے بعد آپ اسٹروک uh, کا سگنل ایکٹیویٹ کر دیں گے اسٹروک کا سگنل زیرو کرنے کے بعد ایک دم سے ون کر دیا جائے گا تاکہ پرنٹر کو ایک پلس جائے اور یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو آف کورس یہ چیک کرنا پڑے گا کہیں پرنٹر بزی تو نہیں تھا اور پھر یہ بائٹ سینڈ کرنے کے بعد آف کورس پرنٹر بزی ہو جائے گا تو اگین آپ کو لوپ کے اندر ہر دفعہ بائٹ سینڈ کرنے سے پہلے یہی چیک کرنا پڑے گا کہ کہیں پرنٹر بزی تو نہیں ہے یہ ایک پروگرامڈ میتھڈ ہے پروگرام ڈریون میتھڈ ہے پرنٹر کے اوپر ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنے کا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پرنٹر کے اوپر ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے کے لیے کوئی انٹرپٹ ڈریون میتھڈ بھی یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ میتھڈ کس طرح سے ورک کرے گا اور یہ جو پی پی آئی کنٹرولر ہے اس کو صرف پرنٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا اس کو کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دو کمپیوٹرس کو آپ آپس میں اٹیچ کر کے پی پی آئی انٹرفیسز کے تھرو انٹر کنیکٹ کر کے ڈیٹا کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں ڈیٹا کو آپس میں ریسیو اور سینڈ کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کوئی ٹیکنیک ڈیوائس کریں گے ایسا کام کرنے کے لیے آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجیے اللہ حافظ